الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين محترم مجاهدين اسلام انصار مهاجرين اور سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چودہ سو تینتیس ہجری اور دو ہزار بارہ میں پھر وہی انتخابات کے تماشے شروع ہیں پھر وہی انتخابات امیدواروں کے جھوٹے نعروں اور ملعون پھٹکار برستی تصویروں کا بازار گرم ہے سادہ مسلمانوں کو ادھر ادھر سے لا کر جلسے کیے جا رہے ہیں رقص ابلیس بڑے دھوم دھام سے جاری ہے شیطان ناچ رہا ہے جی ہاں شیطان ناچ رہا ہے ستر سال گزر چکے اور عالم اسلام خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کی آنکھوں سے غفلت کی پٹیاں نہیں اتر سکی اس شیطانی ناچ میں عمران خان جیسا لونڈا اور بے نظیر کی لونڈیاں بھی شامل ہیں موسم لیگیں جو موسم کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں بھی رقص ابلیس میں شریک ہیں کوئی نون ہے تو کوئی قاف کوئی اعجاز الباطل بن ضیاء الباطل گروپ ہے تو کوئی وٹو چھٹا گروپ ہے بھٹو کی ابلیس پارٹیاں بھی دھما چوکڑی مچائے ہوئے ہیں زردالو گروپ شرپاؤ گروپ گنوا گروپ وغیرہ وغیرہ مضحکہ خیز تماشا جو کئی دہائیوں سے جاری ہے اس رقص ابلیس یعنی شیطانی ناچ میں جبے قبے والے و مسلح اٹھائے لمبی لمبی داڑیوں والے موٹے موٹے پیٹوں والے وہ مولوی بھی حیران و پریشان ہیں جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن جمہوریت نامی کفر کی بحالی کے نعرے مارتے نہیں تھکتے جو جمہورے پاکستان شریف کے آئین کے تقدس کے گیت گاتے نہیں شرماتے تعجب ہے جو ہماری ان باتوں پر سیخ پا ہوتے ہیں خفا ہوتے ہیں ناراض ہو کر پاؤں پٹکتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے کبھی آئین پاکستان کا مطالعہ کیا ہے تو ان کا جواب نہیں میں ہوگا لیکن وہ بھی آئین پاکستان کے تقدس کے گیت گاتے ہیں ظاہر ہے جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں واضح رہے کہ ہم جمہوریت کو صرف گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ صاف ستھرا کفر سمجھتے ہیں جس پر دلائل کے انبار لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا صرف ایک سوال ہے جس کا جواب دینا نام نہاد مذہبی جمہوری جماعتوں کی ذمہ داری ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا جمہوری طریقہ انتخابات اور جمہوری طرز حکومت اسلامی طریقہ ہے اگر آپ اسے اسلامی طریقہ کہتے ہیں تو زردالو کی اسلامی حکومت کے خلاف آپ کے احتجاجات مظاہرے ہڑتال وغیرہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتے ہیں کیا پھر تو باغیوں کا حکم قتل ہے اور اگر آپ اسے غیر اسلامی طریقہ کہتے ہیں تو منافقوں کی چال کیوں چلتے ہیں کیا آپ پیشاب سے دودھ بنانا چاہتے ہیں کیا آپ نجاست سے خوشبو کشید کرنا چاہتے ہیں اے مسلمانوں آنکھیں بند کر کے چلنا عقل مندوں اور دیندار مسلمانوں کا طریقہ نہیں چنانچہ تمام مسلمانوں اور طالبان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان جمہوری جلسوں انتخابات کے مراکز اور جمہوری قائدین سے دور رہیں جمہوریت یہ ایک منکر اور برائی ہے اس کا خاتمہ لازمی ہے ہاتھوں سے اور زور بازو سے روک سکیں تو افضل ترین مقام ہے دوسرا مقام زبان و قلم کے ذریعے روکنا ہے تیسرا درجہ جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے وہ ہے دل میں ان برائیوں کے خاتمے کی نیت کرنا الحمد ہمارے طالبان کی یہ مبارک عادت رہی ہے کہ وہ ان صحافیوں کو قتل کرتے ہیں جو طالبان کے خلاف بھونکتے ہیں جمہوری طرز حکومت طریقہ انتخابات اور امیدواروں کے جھوٹے نعرے یہ شیطانی ناچ کا حصہ ہیں اور اسلام کے متوازی نظام ہے جمہوریت اسلام کے مخالف اور مقابل ایک قانون ہے جو یہودی اور عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے ان جمہوروں کے جلسوں کو سب و تاج کیجیے ان کی مجلسوں کو ناکام بنا دیجیے ان کے لیڈروں کو قتل کیجیے عام مسلمانوں کے نام خبرداری کے پیغامات جاری کیجیے کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں سے دور رہیں پولنگ اسٹیشنوں میں بم دھماکے کرنا عین عبادت ہے بہترین سعادت ہے مسلسل تنبیہ کے باوجود جو لوگ ان انتخابی ڈراموں میں حصہ لیتے ہیں اس رقص ابلیس کا حصہ بنتے ہیں وہ ان دھماکوں میں مارے جاتے ہیں تو اس میں طالبان کا کوئی قصور نہیں ہزار تنبیہات کے باوجود جو نہیں سدھرتے جن کی اصلاح نہیں ہوتی وہی تو ہمارے دشمن ہیں قال اللہ تعالی العدو قاتلهم الله یہی تو دشمن ہیں بس ان سے احتیاط کیجیے اللہ انہیں ہلاک کرے میرے دوستو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان میں جس مقدس جہاد میں مصروف ہیں وہ نظام کی تبدیلی کے لیے ہے اور وہ دشمن نظام یہی جمہوری نظام ہے جو اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ ہے چنانچہ عام مسلمانوں سے درد مندانہ گزارش کی جاتی ہے کہ انتخابات کی ہر قسم کی کارروائیوں سے دور رہیں جمہوری جلسوں پولنگ اسٹیشنوں اور امیدواروں کے لیے چوکنگ اور پوسٹر چپکانے کی کارروائیوں سے دور رہیں طالبان سے گزارش ہے کہ وہ اس شیطانی نظام کے خلاف جیسے قبائل کے پہاڑوں اور جنگلات میں اور شہروں میں لڑ رہے ہیں اسی طرح گلی کوچوں میں اور بازاروں میں بھی لڑیں ان جمہوروں کے خلاف پمفلٹ شائع کریں ان کے جلسوں کو ناکام بنائیں امیدواروں کی تصویروں کو پھاڑ دیجیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے فتنہ ہوگا ان سے کہہ دیجئے کہ رقص ابلیس اور جمہوری انتخابات اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے وقاتلوہم تعالیٰ لا قاتل فتنہ فتنا وہ یقون دینا اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کو فتنوں کے خاتمے کا ذریعہ بتایا ہے اور یہ ڈرپوک کو بزدل لوگ جہاد ہی کو فتنہ قرار دیتے ہیں یہی تو یخون الامین ویؤتمن الخائن یصدق الكاذب ویکذب الصادق امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہنے کا زمانہ ہے اے شریعت کے چاہنے والوں اسلام کے خاطر جلنے والے پروانوں فدائیو اٹھیے اور جمہوروں کی نیندیں حرام کر ڈالیے ان کا آرام غارت کر ڈالیے ان کے دنوں کو راتوں میں اور روشنیوں کو تاریکیوں میں بدل ڈالیے یاد رکھیے جب تک ہم اسلامی نظام کو قائم نہیں کر لیتے ہر قسم کے سامراجی نظاموں کے خلاف ہمارا جہاد جاری رہے گا انشاء اللہ واللہ غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزت اللہ کا حق ہے عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے عزت اہل ایمان کا حق ہے لیکن منافقین ان حقائق کو نہیں جانتے اللہ تعالی ہمیں حق کی اتباع کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم محمد وصحبہ وبارک وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ